حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابی لائلہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو آیتوں کے بارے میں پوچھوں ایک تو یہ آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ جو شخص کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس آیت کو کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا اور دوسری آیت یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ فرمایا یہ کفار کے بارے میں ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ساتھ